اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وأتم الحج والعمرة لله تم حج اور عمرہ اللہ کے لیے مکمل کرو اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے گھر کے دیدار کے لیے حرم مکہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی اس پر ہم جس قدر اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں وہ کم ہے یہ وہ راستہ ہے جس پر سب اندے یاد چلاتے اور وہ اللہ عزت کے گھر کے دیدار کے لیے اپنی اپنی جگہوں سے چل کر آئے یہ مرکز عالم یہ مرکز عالم ہے اللہ رب العزت نے اسے اپنے گھر کے لیے پسند فرمایا چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ زمین بننے سے پہلے یہاں پانی تھا اس پر ایک بلبلا نمدار ہوا اور وہ بڑھتے بڑھتے زمین بین بل اختیار کر گیا جس جگہ پر وہ بلبلہ تھا وہ پوری زمین کا مرکز اور وسط تھا اس جگہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے لیے پسند فرمایا چنانچہ نا سے پہلے فرشتوں کے ذریعے سے اللہ نے بیت اللہ کو بنوایا پھر اس کے بعد بعد بعد بعد حضرت آدم علیہ السلام نے انہی بنیادوں پر بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر کیا پھر یہ سلسلہ چلتا رہا چنانچہ فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ کہ سب سے پہلا گھر جو انسانوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں اس سے یہ مراد نہیں کہ رہائش کا گھر رہائش کے گھر تو لوگوں کے پہلے سے غار میں رہتے تھے کوئی جھونپڑی بنا کر رہتے تھے لیکن وہ گھر جو عبادت کی نیت سے اس دھرتی پر بنایا گیا وہ بیت اللہ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ گھر اللہ نے عبادت کی نیت سے بنوایا مقصد ہی اس کا یہ تھا کہ اس جگہ پر اللہ کی عبادت کی جائے لہذا یہ دنیا میں سب سے پہلا گھر بنا اس کے لیے اللہ عزت نے ہمیں اپنے گھر آنے کی فرمائی دنیا کا دستور ہے کہ جب کوئی بندہ کسی سے ناراض ہو تو اس کو اپنے گھر آنے سے منع کرنا چاہتا ہم نے دیکھا باپ بیٹے کو منع کر دیتا ہے بھائی بھائی کو منع کر دیتا ہے پڑوسی کو منع کر دیتا ہے حتیٰ کہ خامن اپنی بیوی کو اپنے کمرے میں آنے سے منع کر دیتا ہے جب آنے کی اجازت ملے تو یہ اس کی طرف سے خوشی کی دلیل ہوگی اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے گھر آنے کے لیے توفیق عطا فرمائی یہ اس بات کی پکی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت کچھ عطا کرنا چاہنا اس لیے کہ بادشاہ اور شہنشاہ جب کسی فقیر کو بلاتے ہیں تو لینا مقصد نہیں ہوتا ہم انسان ہیں بندے ہیں محتاج ہیں ہماری ضرورتیں ہیں اللہ رب العزت خزانوں کے مالک ہمیں لینا سکتا ہے اللہ رب العزت کو دینا سکتا ہے اس نے اپنے گھر بلایا تو بلانے کا مقصد ہی یہی کہ وہ عطا کرنا چاہتا اب لینے والے کا اپنا معاملہ ہے جو جتنی آزمی کرے گا جو جتنی محبت کا اظہار کرے گا جو جتنا اخلاق کے ساتھ ہر عمرے کے اعمال کرے گا زیادہ جھولیاں بھر کر جائے گا غور کیجیے ایک من سونا ایک من ہوتا ہے ایک من چاندی بھی ایک من ایک من تانبا بھی ایک من لوہا بھی ایک من اور ایک من مٹی بھی ایک من لیکن سونے کی قیمت کچھ اور ہے چاندی اور تانبے کی قیمت کچھ اور ہے لوہے کی قیمت اور ہے اور ایک من مٹی کی قیمت کچھ اور ہے سب عمرہ کریں گے سب حج کریں گے اللہ تعالیٰ کسی پر سونے کا بھاؤ لگائیں گے کسی پر چاندی کا کسی پر تانبے کا کسی پر لوہے کا اور ممکن ہے کہ کسی کو مٹی کے بہت ہی قبول نہ مالک مرضی اس لیے ایک تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر نہ کریں جتنا کریں اتنا کم اللہ تیرا احسان تیرا کرم تو نے اپنے گھر بلا پتہ نہیں تیری قبولیت کی کون سی کھڑی اب اس کے پیچھے معلوم نہیں کوئی مانگی ہوئی دعا تھی اللہ والوں کی محفل میں مانگی ہوئی کوئی قبولیت کی دعا تھی کوئی ماں باپ کی دعا تھی ہم نے خیرات کی کسی فقیر کی دعا لگی کسی کے ساتھ ہم نے ہمدردی کا اظہار کیا دکھی کی دعا لگی اللہ جانے کیا عمل تھا کہ جس موقع پر اللہ نے یہاں آنے کے لیے ہمیں اجازت بہرحال جو بھی عمل بنا اس کا ذریعہ تو اللہ جانتے ہیں تاہم ہمیں اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر دوسری بات کہ یہ سفر ایک سفر ہوتا ہے پکنک کا سفر سائٹ سین کے لیے لوگ جاتے ہیں چھٹیاں گزارنے کے لیے لوگ جاتے ہیں ہنی مون منانے لوگ جاتے ہیں ان سفروں کی نسبت کچھ اور ہوتی ہے یہ سفر عبادت کا سفر لہذا اس سفر کے اندر کچھ نہ کچھ مشقت تنگی تو ہر انسان کو آتی ہی ہے بھلے نزلہ زکام ہو بخار ہو درد ہو پیٹ خراب ہو کہیں سامان گم ہو گیا کہیں فلائٹ چھوٹ گئی حتیٰ کہ کئی مرتبہ گروپ کے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہو مختلف صورتیں ہوتی ہیں جو بھی صورت بنے حت الوسا کوشش کریں کہ اس کو برداشت کریں اور اللہ کا شکر اس کی دو وجوہات ایک وجہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس سفر کے لیے ہمیں قبولیت دینی تھی اگر اس وقت ہم سے پوچھا جاتا کہ میرے بندے بتاؤ تمہیں حج کی توفیق دیں تو تمہیں یہ یہ مشقتیں اٹھانی پڑیں گی اگر ہاں کرتے ہو تو اجازت دے دیتے ہیں نہیں کرتے تو نہیں دیتے ہم رو رو کے کہتے اللہ یہ تو بہت تھوڑی ہے اس سے زیادہ بھی ہو تو ہم برداشت کرنے کو تیار اس وقت ہم اللہ تعالیٰ سے کتنا مانگتے ہم کہتے ہیں کہ میرے مولا یہ مشقتیں جو ہیں یہ تو بہت ہی چھوٹی ہیں تو بات ہی کوئی نہیں بس آپ اجازت دے دیں کہ ہم آپ کے گھر کا دیدار کتنے گنا زیادہ مشقتوں کے لیے ہم تیار ہیں اور دوسری وجہ کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کہتے کہ تمہارے یہ گناہ بڑے جہنم میں جانے کے قابل یہ گناہ جہنم میں لے جانے کے قابل یہ گناہ جہنم میں اب اتنے بڑے بڑے گناہ تمہارے نام عوام میں لکھتے ہیں میں ان کو معاف کرنا چاہتا ہوں لیکن سزا دینا چاہتا ہوں بتاؤ کیا سزا ہم کہتے الٹا لٹکا دو ہم کہتے ہمیں بھوکا رکھو پیاسا رکھو اللہ دنیا کا جو بھی عذاب ہوگا وہ جہنم سے تو کم ہے آپ کی ناراضگی کے مقابلے میں تو وہ کچھ حیثیت نہیں رکھتا اللہ جو سزا دے دے ہم حاضر حتیٰ کہ اگر وہ مالک کہہ دیتے کہ میرے گھر آنا ہے تو تم آگ میں سے گزر کے آؤ تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ایسے بھی اللہ کے عاشق ہوتے جو آگ میں سے گزر کے اللہ کے گھر آنے کے لیے تیار ہو جاتے اگر اللہ فرماتے کہ تم اولاد کو بیچ دو پھر تم میرے گھر میں آ سکتے ہو تو دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہوتے جو اللہ کے نام پر اپنی اولاد کو بیچنے کے لیے تیار ہو اللہ تعالیٰ نے تو کوئی شرطی نہیں لگائی صرف اتنا کہا کہ ہاں پانی سے غسل کر لو دو پڑھ کے احرام باندھ لو اور دروازے تمہارے لیے میرے مولا تیرا کتنا بڑا اور آسانیاں دیکھو ہمارے بزرگ جو تھے وہ حج اور عمرے کے سفر پر آتے تھے تو چھ مہینے ان کو حج پر لگا کر بحری راستے سے آتے سقینت الحجاج رمضان سے پہلے چلا کرتا تھا رمضان المبارک ان کو سمندر میں گزارنا پڑتا تھا اب سوچیے اور کئی مرتبہ سمندری طوفان آ جاتا تو بحری جہاز لذر انداز ہوتے اور حاجی سچ چکولے کھا رہے ہوتے کتنوں کے پیٹ خراب کتنوں کو الٹیاں آتی کتنوں کو سفر کے لیے عجیب و غریب بیماریاں وبائیں جہاز کے اندر پھوٹتی اور مہینوں نہیں پتا ہوتا تھا کہ جہاز یہاں ایک ہفتہ کھڑا رہے گا یا ایک مہینہ کھڑا رہے گا نہ گرم کھانے نہ فلاں ہر حاجی کی اپنی بسات کے مطابق وہ جو گھر سے لے آتا تھا تو سوئی کچھ ہوتا آپ سوچیے تو صحیح آج کتنی آسانی ہے گھر سے چلتے ہیں تو ایئرپورٹ ایئر کنڈیشن وہاں سے چلتے ہیں تو ہوائی جہاز ایئر کنڈیشن وہاں سے چل کے حاجی کیمپ پہنچتے ہیں تو وہ ایئر کنڈیشن وہاں سے نکلتے ہیں تو بسیں ایئر کنڈیشن جن جگہوں پر کمروں میں آ کے رہتے ہیں وہ ایئر کنڈیشن وہاں سے حرم جاتے ہیں تو بیت اللہ ایئر ہم فقیر بندوں کے لیے کمزور بندوں کے لیے تمہیں اپنے گھر کے آنے کے راستوں میں کتنی آسانیاں کرنی اچھا ہم چلے چلے چلے چلے کتنی دیر میں پہنچے کسی کو دس گھنٹے لگ گئے کسی کو بارہ لگ گئے مگر ایک دن کے اندر اندر پہنچ گئے چار چار مہینے سفر کرتے رمضان کے سارے روزے سمندروں میں گزار ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب بحری جہاز لگتا تھا آ کر سی پورٹ کے ساتھ تو تین دن ہمیں جہاز میں بند رکھا جاتا تھا تاکہ جہاز میں کوئی وبا ایسی نہ ہو جو نیچے آ جائے تین دن کے بعد جہاز کا دروازہ کھولنے کی اجازت اب بتائیں اتنی مشقتوں کے بعد آپ آ کر لگے بندرگاہ کے اوپر اور تین دن آپ کا جہاز صبح شام کا بند کر آپ کو زمین پہ قدم رکھنے کی اجازت تڑپتے تھے ہاتھ کب دروازہ کھلے زمین پر قدم تین دن کے بعد جب ان کو تسلی ہوتی وبا نہیں بیماری نہیں فلا نہیں تب ان کو جدہ پہ طرف اور حضرت فرماتے ماسفات کہ جدہ سے لے کے مکہ مکرمہ بسیں نہیں گاڑیاں نہیں پیدل چلتے تھے جو امیر لوگ ہوتے تھے وہ اونٹوں پہ سفر کرتے تھے اور جو درمیانے درجے کے لوگ تھے وہ سامان اونٹوں پر رکھ لیتے تھے اور خود پیدل اونٹ کے ساتھ چل کر جدہ سے مکہ مکرمہ اور حضرت فرماتے تھے کہ تین دن ہمیں جدہ سے چل کر مکہ مکرمہ آنے میں لگتے تھے اور ان تین دنوں میں وضو کا پانی تہارت کا پانی پینے کا پانی اٹھانا پڑتا تھا اس لیے کہ راستے میں کہیں پانی کا انتظام نہیں اب ذرا سوچیں ہمیں اگر کہا جائے کہ جی کا پانی تہارت کا پانی اور اپنے پینے کا پانی اٹھا کے لے جاؤ تو میرا خیال ہے کہ اونٹ کے بوجھ سے زیادہ تو وہ بوجھ اور باقی سامان ہم تو سیدھی سڑک پہ چل کے آتے ہیں اس زمانے میں سڑک نہیں ہوتی حضرت فرماتے ہیں کہ پہاڑی کے اوپر چڑھتے تھے پھر نیچے اترتے پھر اگلی پہاڑی کے اوپر چڑھتے چڑھتے اب بتائیں کہ بوڑھے بندے کا بیمار بندے کا پہاڑی پر چڑھنا اور پھر نیچے اترتے پھر چڑھنا پھر نیچے اترتے تین دن رات کا سفر مکمل کر کے جدہ سے ہم کم کرنا اس کے مقابلے میں اللہ ہم پر مہربانی بھائی ہمیں اگر جدہ سے لے کے مکہ مکرمہ آتے ہوئے پانچ گھنٹے دس گھنٹے لگ بھی گئے کون سی کون مشکل شیطان یہاں کی کوشش کرتا ہے کیونکہ ہم ناز نعمت کے پلے بننے ہیں نا اللہ نے ہمیں گھروں کے اندر سکھ کی زندگی دی ہے ہم ذرا ذرا سی بات پہ نا فوراً موڈ آف کر یہ ایسے نہیں ہوا یہ ایسے نہیں ہوا یہ ایسے نہیں ہوا یہ فقیر سفر نہیں کر رہا یہ بادشاہ کو سفر کر رہا ہے اللہ کو ناز نہیں دکھانا سفر میں نیاز یہ اہم نقطہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ عبادت کا سفر اس لیے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں اور یہی سمجھیں کہ کمزور بندوں پر اللہ تعالی ماں سے بھی زیادہ مہربان اور جو چھوٹی موٹی مشقتیں ہیں ان کو تو بہانہ ہی بنانا ہے نہ اللہ نے ہمارے گناہوں کی بخشی کسی کو کھانا دیر سے مل گیا کسی کو چائے دیر سے مل گئی کوئی سو نہ سکا کوئی چھوٹی موٹی بیماری تکلیف آ گئی وہاں نہیں بہانہ بنا دیا تو شکر ادا کرتا اللہ کا جتنا شکر ادا کرے اتنا دنیا کے لوگ جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کو ان کے محبوب کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ دنیا کے محبوب یہ کہتے ہیں تو محبوب حقیقی ہے اللہ تو سچی بات تو یہ ہمیں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے پہلے قدم پر کہ مولا آپ نے صحت سلامتی کے ساتھ خیر خیریت کے ساتھ اپنے گھر تک ہمیں پہنچا دیا یقیناً ہم اس کا آپ نے بلا لیا ہم اس کا ایسی سمجھے کہ جیسے کسی بادشاہ نے اپنے دوستوں کے لیے کوئی مجلس سجائی ہو کھانے کی اور اس میں ایک نوکر چاکر کو بھی آنے کے لیے بلا لیا جائے تو نوکر تو خوشی سے بھولا نہیں سنواتا اس کے تو مزے ہوتے ہیں یہ تو بادشاہ کے قریبی لوگوں کی دعوت اور مجھے بھی انوائٹ کر دیا گیا یہ حج اللہ کے عاشقوں کا ہجوم ہوتا ہے اور اس حج کے سفر میں اللہ تعالیٰ نے ہم جیسوں کو بھی حاضری کے لیے اللہ کا بڑا کرم اور بڑا اب اگلی بار عمرے اور حج سے متعلق مختلف مجالس میں تفصیلات کی جاتی رہیں گی تاکہ ہم حج کو سنت کے مطابق ادا کریں آج عمرہ کرنا ہے ہم آپ احرام کی حالت میں ہیں عشا کے بعد انشاءاللہ ہم حرم شریف میں جائیں گے اور جب انسان حرم مکہ میں یعنی مسجد حرام میں داخل ہوتا ہے تو مسجد کے داخل ہونے کی دعا پڑھیں اعتکاف کی نیت بھی کر لے کہ جتنی دیر میں اس مسجد میں ہوں میں اعتکاف کی نیت عربی میں نیت آتی ہو تو بہت اچھا بننا اردو میں کر لے اور اگر فرض نماز نہیں پڑھی تو فرض نماز پڑھ لے اور اگر پڑھی ہے تو حرم میں داخل ہونے کے بعد نقلی نماز ہے نفلی نماز سے زیادہ افضل طواف لہذا حرم میں داخل ہونے کے بعد ہم سیدھا طواف کے لیے مطاف یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ مومن کی جب بیت اللہ پر پہلی نظر پڑتی ہے جو دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ کو چنانچہ کئی مرتبہ انسان اگر ادھر ادھر دیکھ رہا ہو تو بیت اللہ پر نظر بھی پڑتی ہے اور بندہ مانگتا بھی تو تھوڑا اس کا اہتمام کر لیں کہ جب جائیں تو نگاہیں نیچی ہوں چلتے چلے چلتے چلے جب آپ مطاف مطاف کہتے ہیں وہ جگہ جہاں طواف کیا جاتا ہے وہاں پہنچے تو آرام اطمینان سے کھڑے ہو کر تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کر دیکھیں اور اس پہلی نظر میں جو چاہیں اللہ پہلی نظر بھی آپ کی کیسی بلا کی تھی ہم آج تک وہ چوٹ ہیں دل پر لیے ہوئے پہلی نظر بھی عجیب چیز ہوتی ہے چنانچہ مانگنے والے کوئی بیماری سے شفا مانگتا ہے کوئی بے اولاد انسان اپنے لیے اولاد کی نعمت مانگتا ہے کوئی رزق کی فراقی مانگتا ہے کوئی انسان دنیا کی عزتیں مانگتا ہے اور کوئی انسان اللہ رب العزت سے اللہ رب العزت کی محبت مانگتا ہے جس مقصد سے دعا کی جائے گی پوری ہو جناتے امام اعظم ابو ہنی پر رحمۃ اللہ کہنے لگا کہ حضرت جب میری پہلی نظر بیت اللہ پر پڑے تو میں کیا مانگا وہ تو فقیر تھے سبحان اللہ کیا عجیب جواب فرمایا کہ جب بیت اللہ پر تمہاری نظر پڑے تو تم پہلی دعا یہ مانگنا کہ اللہ مجھے مستجاب دعوات بنا دیجیے مستجاب الدعوات کیا ہوتا ہے کہ آج کے بعد میں جو دعا مانگوں میری ہر دعا کو کیا مزے کی چیز کہ آج کے بعد میں جو دعا مانگوں میری ہر دعا کو بہرحال ہر انسان کا اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے تو اس پہلی دعا میں آپ جو چاہیں اور یہ بھی نہیں کہ بس آنکھ چھپک گئی تو دعا کا وقت دعا کا وقت ہے اس کے بعد بھی دعا مانگے اگر پہلی نظر کی دعا اللہ نے قبول کر لی تو اس کے متصل جو اور دعا مانگیں گے کیا ان کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا یہ دستور ہے حدیث پاک کا مقوم کہ با جماعت اگر نماز پڑھی جائے تو پوری جماعت میں ایک بندے کی اگر نماز قبول تو اس کی برکت سے اللہ باقی سب کی قبول کر یہ مسئلہ ہے شریعت کا وہ فرماتے ہیں کہ میں اتنا کریم ہوں انہوں نے مل کر ایک عمل کیا یہ کیسے ہو کہ ایک کا قبول کریوں اور باقیوں کو کہوں کہ نہیں تمہارا قبول نہیں ایک کی برکت سے سب کی تو جب ایک دعا اللہ قبول کریں گے تو متصل مانگی باقی دعائیں گے قبول اس نے ان کی اللہ سے تو بہرحال وہاں پر کچھ دیر کھڑے ہو کر آپ خوب دعائیں مانگیں اچھا کئی دفعہ دعا مانگنے میں انسان حجاب محسوس کرتا ہے یہ ذہن میں رکھنا کہ ہم نے بندے کو نہیں مانگنا بندے کے پروردگار سے مانگنا ہے اس سے ہر چیز مانگنی ہے بندے کا کمال یہ کہ جتنا مانگے اتنا اللہ علی سے میں آتا ہے ملم یاد اللہ جو شخص اللہ سے دعا نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہو جاتا کہ تم مانگتے کیوں نہیں تو جب مانگنے سے وہ خوش ہوتے ہیں تو جی، بھر کے خوب مانگ ایک مرتبہ ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا کہہ رہا تھا اللہ دے مجھے اتنے اور اور پتنی کیا کیا کیا تو ساتھ والے نے کہا اتنے کہتے یار تو اتنے نہیں مانگے اللہ سے مانگے تو پریشان کیوں ہوتا ہے تو بات تو وہی ہے کہ جب مانگنا اللہ سے ہے تو پھر دل کھول کے مانگ دل کھول کے اب یہاں پر صرف ایک نقطہ میں عرض کر کے آگے چلتا ہوں مانگنا بھی ہمیں نہیں آتا ہم بھیا کو ان کی یہ شان وہ چونکہ اللہ کی عظمتوں سے ہیں اسی لیے ان کو مانگنا بھی آتا وہ مانگنے کا حق ادا کرتے تھے اچھا دیکھیے سیدہ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا تو ان کو کہا گیا کہ وہ مانگو مزدور مزدوری کرتے ہے مانگے کیا مانگے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا مانگی جو قرآن مجید میں منقول اللہ کو اتنی پسند آئی اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قرآن کا حصہ بنا مگر مگر مگر تو کٹ دی اسٹوری شارٹ بات کو چھوٹا کرنے کے لیے ایک دعا انہوں نے یہ مانگی کہ ورزقہم من الثمرات اللہ ان میری بچوں کو پھل عطا کر دیجیے حالانکہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر اس وقت ابھی زمزم نہیں نکلا زمزم تو اس وقت نکلا جب اسماعیل علیہ السلام چھوٹے تھے اور مہاجرہ کی وجہ سے اللہ رب العزت سے مہربانی کر دی تو برامد ہو گیا ہاں پھر خیر اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے ابراہیم علیہ السلام سے مل کے دعا مانگی اب یہ تھوڑا سا پانی تھا جو پورے علاقے میں تھا اور کہیں پانی نہیں اس کو کہا گیا ایسی وادی جس میں سبزہ ہی نہیں دیکھنے کو سبزہ نہیں ملتا تھا کوئی درخت نہیں تھا گھاس نہیں ہوتی تھی کوئی نباتات نہیں اور ایسی چیزیں نہیں سبزہ نام و نشان کا نہیں پہاڑ اب اس خشک پہاڑ میں اگر کوئی مانگنے والا مانگے تو عام طور پر یہی مانگتے اللہ میرے بچوں کو کھانے کے لیے روزی دے دے روٹی دے دے سبزیاں دے دے یہی مانگتے ہیں نہیں انہوں نے یہ چیز نہیں مانگی انہوں نے اس سے بڑھ کر ایک چیز مانگی کیا اللہ ان کو کھانے کو عطا کر دی نچوڑ مانگا مانگنے ہیں تو پھر سبزیاں کیا مانگی وہ تو ملیں گی ال مانگو اللہ چنانچہ انہوں نے دعا قبول ہو گئی اب عام دستور یہ ہے کہ پھل درختوں پہ اللہ تعالیٰ نے جب اس دعا کی قبولیت کا ذکر فرمایا تو یوں کہنا چاہیے تھا اچھا میں تمہیں درختوں پہ پھل ادا کرتا نہیں مانگنے والے کی شان دیکھیے کہ اس نے گندم نہیں مانگی اس نے سمرات اور دینے والے کی دین دیکھیے کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں درختوں پہ پھل دوں گا نہیں فرمایا کہ اے میرے پیارے خلیل کل شیء ہم نے دعا قبول کر لی اس جگہ ہر چیز کا پھل پہنچے گا شجر کا لفظ استعمال نہیں کیوں شجر کے اوپر جو سمراط ہوتے ہیں وہ تو تھوڑے سے اللہ فرماتے ہیں ہر چیز کا سمر کیا مطلب ٹیکسٹائل مل کا لباس اس کا شوگر مل کا لباس چینی لوہے کی مل کا سمر اس سے بنی ہوئے مصنوعات تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل ہر چیز کا جو بنا ہوگا میں میرے ابراہیم جگہ پر پہنچا آج دیکھیے دنیا میں کیا چیز ہے جو کہیں بنتی ہے اور وہ یہاں اور تو اور انسانوں کا سمر ان کی اولاد ہوتی ہے حدیث پاک میں بیٹے کو سمرت القلب کہا گیا کہ دل کا پھل ہے اب آج دنیا اپنے دل کا پھل بھیجنے کے لیے یہاں بے قرار حضرت دعا مانگے میرے بیٹے کو سعودی عرب میں نوکری ملے اور جی میرے داماد نے اپلائی کیا ہے دعا مانگے اس کو جدہ میں نوکری مل جائے اس کو مکہ مکرمہ میں سبحان اللہ اللہ نے ایسی جگہ بنا دیا کہ اپنے دل کا سمر بیچنے کے لیے دنیا بہتر اللہ تعالیٰ نے صرف ایک لفظ استعمال کیا ہمارا کلی ہر چیز کا پہنچا آج دیکھو ہر چیز کا یہاں پہنچا تو جب دینے والا بڑا بڑا تو پھر مانگے تو اس کی شان کے مطابق مانگے نا ہمیں یہ سفر مانگنے کا سفر ہے جتنا مانگے ڈٹ کے مانگے اللہ تعالیٰ دینے والے اب اب اب اب پہلی نظر میں جب ہم نے دعا مانگنی ہے تو جو جی میں آئے اللہ سے محبت مانگیے آخرت کی عذابوں سے نجات مانگیے جنت کی نعمتیں مانگیے نبی علیہ صاحب اسلام کے قدموں میں حاضری کی تمنا یہ دعا مانگیے اور دنیا کا دنیا کی عزتیں ہر نعمت نبی علیہ السلام نے فرمایا جوتا ٹوٹ جائے تو تم ٹوٹا ہوا تسما بھی اپنے اللہ سے مانگے تو جب جوتے ہوئے ٹوٹے کا تسما بھی ہم نے اللہ سے مانگ لیا تو ہر چیز کے محتاج تو وہاں دو چار پانچ منٹ کھڑے ہو کے تسلی سے دعا یہ بھاگم بھاگ عمرہ نہیں کرنا بعض دوستوں کو دیکھا ہے کہ برقی گلے سے اتارنے والی بات جی جلدی کرو مقدہ کرو کر ہم نے اتنا جو سفر کیا مشق کرشن کھائی خرچہ کیا کیا صرف ایک گھنٹے میں یہ کاروائی بیٹھ کر کے ختم یہ تو مانگنا ہے اور یہ عمرہ جو ہے یہ تو مانگنے کا ایک طریقہ ہے ہم نے اللہ نے دعائیں مانگ لی لہذا آپ اس وقت دعائیں مانگ پھر اس کے بعد اگلا کا ہم نے طواف شروع کرنا ہوگا طواف کرنے سے پہلے ہم اپنے احرام کو اپنے دائیں کندھے کے نیچے سے اوڑھ لیں گے اس کو کہتے ہیں اجتباع اجتباع کیا ہوا اب احرام تو ایسے تھا لیکن مرد لوگ یہ کندھا دائیں کندھا میں اب اس کو اجتباع کہتے ہیں یہ ہمیں طواف سے پہلے کر لیں یہ بات سمجھ آ پھر اس کے بعد ہم حجر اسود کی طرف آئیں گے کیونکہ طواف حجر اسود سے شروع ہوتا ہے وہاں پر آ کر ہمیں ایک تو عمرے کی طواف کی نیت کرنی ہے کہ ہم طواف شروع کر رہے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے تحریمہ کے لیے ہاتھ کانوں تک لے جاتے ہیں اس طرح آپ اسود کے بالکل سامنے قریب پہنچ کر اس کو کہتے ہیں استقبال یعنی قبلہ کے بالکل سامنے آ جانا حضر اسود کے بالکل سامنے آ جانا کیا کہلاتا ہے یہ استقبال استقبال کا طریقہ یہ ہوا کہ وہاں آئیں گے بس بس جو حج کی لائن ہے اس کے بالکل ساتھ اور وہاں ہاتھ اوپر اٹھا کر آپ کہیں گے بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اب اب یہ نیت کرنے سے پہلے تو آپ لبئی پڑھ سکتے اس کے بعد لبئی تو لبئی کا وقت ہے کب تک جب تک کہ ہم حجر اسود کے سامنے پہنچ کر نیت جب نیت کر اب اب اب لبئی ختم اب عمل تو ایک تو نیت کرنی ہے اور پھر اس کے بعد ایک لفظ ہے استلام کہتے ہیں کہ اگر حجر قریب ہے اس کو بوسا دینا دونوں ہاتھ یوں رکھے اور اس کو بوسا دے بغیر نبی علیہ صاحب اسلام نے بوسا دیا اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح بوسا دیتے تھے سین عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کوسا دیتے ہوئے یہی لفظ تو کہے تھے کہ پتھر تو تو پتھر ہے اگر میں نبی علیہ السلام اسلام کو نہ دیکھتا کہ انہوں نے تجھے بوسا دیا تو میں تجھے کبھی بوسا نہ دیتا اور اسی کو کہنے والے نے کہا تیرے بوسے کو ہم دیتے ہیں بوسا ہجر اسود پر اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بوسا دیا نا تو آپ کے بوسے کو ہم بوسا دیتے ہیں تیرے بوسے کو ہم دیتے ہیں بوسا کام کیا تھا ہم مسلمانوں کو پتھر سبحان تو ایک تو اسلام اب قریب تو ہم نہیں ہوں گے کیونکہ مجمع بہت ہوگا تو شریعت نے ہمارے لیے آسانی کر دی اگر قریب والے بوسا دے سکتے دور والے نہ دیکھتے تو دل میں کسک رہ ہیں دل میں کمی محسوس ہوتی کہ ہمارا عمل پورا نہیں ہوا اللہ تعالیٰ کتنے کریم ہیں انہوں نے کمزوروں کی رعایت کروائی اچھا تم اگر جو ہے نا قریب قریب اور ہجرت پر کو اس طرح بوسا نہیں دے سکتے تو تم دور سے اپنا ہاتھ اس طرح کرو کہ جیسے حضرت کو لگا رہے ہو اور اپنے ہاتھ کو تم بوسا دے لو دے لو یہ تمہارے لیے حجر اسود کا حصہ ہماری زبان میں چھوٹے بچوں کو فلائنگ کرتے ہیں وہ فلائنگ کس یہی ہوتی ہے دور کے بچے کو دیکھ کیسے کر لیا یہ فلائنگ کس ہو گئی اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی اسود کے لیے فلائنگ کس کی اجازت تم معذور ہو کمزور ہو عورت ہو تم دور قریب جا نہیں سکتی تو چلو تم دور سے اپنے جو اللہ کی محبت کا اظہار ہے وہ اس طریقے سے کر لو مگر اجل اسد کے سامنے جب انسان جائے تو ذرا سنبھل کے جائے اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حجر اسود یمین اللہ زمین میں اللہ کا ہاتھ تو جیسے محبوب سے ملاقات ہوتی ہے نا اس سے ہاتھ ملاتے ہیں حجر اسود کا اطلاع بالکل محبوب حقیقی کے ساتھ ہاتھ ملانے کا تو بھئی پھر ہمیں ہمیں کس قدر محبت کے ساتھ یہ عمل اس وقت کرنا چاہیے بہت زیادہ اور بعض روایات تو یہ بھی آیا ہے کہ انسان جس کیفیت کے ساتھ استلام کرتا ہے قلب کی وہ کیفیت محفوظ ہوتی ہے قیامت کے دن اسی کیفیت پر اللہ کے سامنے حاضر ہوگا آج کل جیسے ہوتے ہیں نا ویڈیو کیمرے سامنے آؤ تصویر کھینچ لیتے ہیں تصویر محفوظ ہو گئی اب ویڈیو کیمرے نے بات سمجھنا آسان کر دیا یوں سمجھیں کہ ہم حضرت کے سامنے جائیں گے تو دل کی کیفیات کی ویڈیو فلم بن جائے اللہ یہ دیکھیں گے کہ دل میری محبت سے بھرا ہے یا گھر میرے آئے ہیں اور دل میں ابھی بھی کوئی غیر ہوا ہے اس بات کی بڑی بڑا خیال حجر عصبت کے سامنے پہنچنے سے پہلے ہر گناہ سے سچی توبہ کر کے ہم نے ایسے جانا ہے کہ جیسے واقعی اللہ سے ملاقات ہو رہی ہے اور دل کی کس محبت کے ساتھ ہمیں اللہ کے سامنے حاضر ہونے ہمیں احتیاط استلام کرتے ہوئے دل کو غیر کی محبت سے نفسانی شیطانی شہوانی محبتوں سے سو سب خالی کر تو پہلے استقبال کعبہ پھر اس کے بعد دائیں طرف قدم رکھ کر اور حجر کا استلام اس کے بعد آپ مڑیں اور طواف شروع کر دیں طواف کے دوران نہ بیت اللہ شریف کی طرف دیکھنا چاہیے چلتے ہوئے نہ اس کی طرف سینا کرنا چاہیے نہ اس کی طرف پیش کرنی چاہیے اس طواف کے پہلے تین چکروں میں رمل کیا جاتا ہے رمل کہتے ہیں کہ پہلوانوں کی طرح ذرا ہمت کے ساتھ قدم اٹھانا اس کا مطلب دوڑنا نہیں ہے کہ بھاگنا ہے بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ دوڑ لگا دیتے ہیں خود بھی تنگ ہو رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی پریشان کر رہے ہوتے ہیں دوڑنا نہیں ہے بس یہ کہ نبی علیہ السلام نے جب طواف کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا ہمت کے ساتھ قدم اٹھائے طاقت کے ساتھ جیسے بندہ جیسے دو پہلوان آمنے سامنے آتے ہیں نا تو ذرا طاقت کا اظہار کرتے ہیں بس اس طرح اس کیفیت کو اللہ رب العزت نے بعد والوں کے لیے سنت بنا دیا یادگار بن گئی ہم بھی پہلے تین چکروں میں وہی عمل کریں گے رمل کا طریقہ اچھا بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ رمل کرتے ہیں تو کئی مرتبہ ہاتھوں کو بڑے عجیب عجیب طریقے سے آگے پیچھے ہلاتے ہیں نہیں کرنا چاہنا اور یہ استبا اور رمل دونوں مردوں کے لیے عورتوں کو بغیر کی اس کا سواب مل جاتا ہے کیونکہ مردوں نے کرنے اور مرد سامنے ہے تو اس لیے میں آپ کو ذرا تھوڑا کر کے دکھا دیتا ہوں کہ رمل توجہ کیجیے ایک چکر مکمل ہوگا تو حجر اسود کے سامنے آ کر آپ دوبارہ پھر استلام کریں گے تو گویا سات چکر اور آٹھ مرتبہ استلام شروع میں بھی اور آخر میں بھی سات چکر کامل مکمل ہونے سے طواف مکمل ہو جائے طواف کے اندر لازم ہے اگر کسی بندے کا وضو ٹوٹ جائے تو اسے وضو نیا کر کے پھر طواف مکمل کرنا ہوگا اور اگر طواف کے دو چکر ہوئے وضو ٹوٹ گیا تو پھر نئے سرے سے کرے چار سے زیادہ اگر چکر ہو گئے چونکہ اکثر حصہ مکمل ہو گیا اب اگر اس کا وضو ٹوٹ بھی جاتا ہے تو جہاں سے اس نے ختم کیا وزیر شروع کر سکتا ہے یا اسے پانی پینے کے لیے رکنا پڑ گیا یا بیمار تھا اس کو بیٹھنا پڑ گیا کوئی وجہ بن گئی چوتھے چکر کے بعد پھر اس کی اجازت ہے اکثر حصہ مکمل تو اس طرح سات چکر مکمل کرنا اور ان چکروں میں دعائیں بھی مانگنی ہیں کتابوں میں پہلے چکر کی دعا دوسرے کی تیسرے کی بعض بزرگوں نے اکٹھی کر دی اگر یاد ہو تو بہت اچھا نہ یاد تو پھر اپنے دل میں تو ہر وقت دعائیں ہوتی ہیں اپنی زبان میں دعائیں مانگے مانگے اللہ بس دعا اور اس کا پرہیز کریں کہ طواف کے دوران جیسے آنکھ ادھر ادھر نہیں نہ ہونی چاہیے یہ خوشو کے خلاف دیکھنا دکھنے بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور وہ آنکھ سے ادھر ادھر دیکھ رہا ہے تو یہ خوشبو کے خلاف ہے وہ نماز ہو جائے گی لیکن نماز کا کمال حاصل نہیں ہوگا اسی طرح طواف کے دوران بھی ادھر ادھر نظر نہیں ڈالنی چاہیے اور بالخصوص اگر قریب عورتیں بھی طواف کر رہی ہیں تو اس پر تو نظر رہتی حرام ہے تو نظر کی بہت حفاظت بہت زیادہ اہتمام کریں نظر کی حفاظت اور اس کا آسان طریقہ کہ اپنی نگاہ کو اپنے قدموں کی طرف رکھیں قل من ابصارهم سب سے آسان طریقہ جب آپ بیت اللہ شریف کے دروازے کے سامنے سے گزرنے لگے اندازہ تو ہو جاتا ہے کہ کہاں سے گزر رہے ہیں تو اس کی مناسبت سے دعا مانگیں کہ اللہ یہ تیرے گھر کا دروازہ ہے اور تیرا ایک بندہ تیرے در کا فقیر اس دروازے پر حاضر ہے الہی عبدو کا بے باب فقیروں کا بے باب تیرا بندہ تیرا فقیر مانگنے والا سائل تیرے دروازے پر حاضر اے اللہ بہت دور سے آیا ہوں اور بہت دیر سے آیا ہوں سمجھے؟ بالکل اللہ بہت دور سے آیا ہوں اور بہت دیر سے آیا ہوں منانے کے لیے حاضر ہوا تو انشاءاللہ بیت اللہ کے دروازے پر سے دعا مانگی پھر جب آگے حتیم کے قریب سے گزرے وہ جگہ ہے کہ جہاں پہلے بیت اللہ شریف کی حدیں تھیں نبی السلام نے بتلایا کہ قریش نے جب بنایا تو ان کے پاس حلال مال کم تھا تو انہوں نے اس کی لمبائی کو کم کر دیا لیکن حتیم میں تو اب بھی شامل ہے اللہ رب العزت نے اس امت کے اوپر خاص احسان کیا ہر بندہ تو بیت اللہ میں داخل نہیں ہو سکتا تو اس کو کھلا رکھوا دیا تاکہ میرے بندے اگر میرے گھر میں داخل ہونا چاہیں تو حتیم میں داخل ہوں گے بیت اللہ میں داخل ہونے کا ہے اس کے باہر سے طواف کرتے ہیں ادھر پر نالا بنا ہوا ہے اس کو میزاب میزاب رحمت رحمت کا پرنالا اس کا نام رکھا تو ادھر اسی اللہ تیری رحمت کا پرنالا ہے چند چھینٹے مجھ پر بھی ڈال دیجیے رحمت میری بھی بگڑی بنا دیجیے اللہ اکبر کبیرہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان حدیث پاک کے مطابق قبولیت دعا کی دعا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس جگہ پر ستر ہزار فرشتے ہوتے ہیں جو دعا مانگنے والوں کی دعا پر آمین کہہ رہے ہوتے ہیں اس لیے وہاں پر ربنا آتنا فی دنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقنا عذاب النار یہ دعا مانگتے ہیں وہاں بھی آپ کو دعا مانگے تاکہ دعا قبول ہو جائے جب آپ نے سات چکر مکمل کر لیے تو اب اس کے بعد آپ مقام ابراہیم کی طرف آئیں اور دو نفل واجب طواف طواف کے دو رقط نفل نقل اب حضرت مقام ابراہیم کے قریب تو بہت رش ہو رہا ہے تو اس کے لیے کیا کیا جائے اس کا طریقہ یہ ہے کہ مقام ابراہیم ہے یہ تو قریب قریب پڑھنے کے بجائے تنگ ہونے اور تنگ کرنے کے بجائے پیچھے چلے جائیں اور پیچھے کی تو کوئی حد نہیں ہے بس اس کے سامنے آنے جہاں کم لوگ ہوتے ہیں تھوڑے لوگ ہوتے ہیں تسلی سکون کے ساتھ وہاں جا کر آپ دو رکت ادا کریں اور دو رکت کے بعد دعا مانگیں وہ بھی دعا کی ہے ہم لوگ جب جائیں گے تو پہلی دعا سب اکٹھے مانگیں گے پھر طواف کے دوران دعائیں اپنی اپنی مانگیں گے اور پھر مقام ابراہیم کے قریب دو رکعت نفل پڑھ کے پھر وہاں پر پھر اجتماعی دعا اکٹھے مل کے دعا پھر اس کے بعد ہم زمزم پیئیں گے قریب ہی ہے وہ پیچھے اور زمزم پی کر پھر ہم صحیح کے لیے جائیں گے صحیح کے لیے جاتے ہوئے راستے میں ایک مرتبہ پھر اسود کا استعلام کرنا سننا ہے تو نو استعلام نو مرتبہ کرنا ہوتا ہے آٹھ مرتبہ طواف کے ساتھ اور نویں مرتبہ صحیح سے پہلے اب آپ مقام صفا پہ جائیں اور وہاں سے آپ صفا اور مروہ کے درمیان چلے صابرہ اللہ کی نیک بندی وہ صفا اور مروہ کے درمیان چلی تھی اور اللہ کو اس کا چلنا پسند آ گیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے عمل کو یاد رکھنے کے لیے آسان بعد والوں نے جاری کر آج ہم بھی اس کے درمیان چلتے ہیں لیکن یہ صحیح کیسے کرنی ہے صفا سے مروا ایک چکر اور مروا سے صفا دوسرا چکر پھر صفا سے مروا تیسرا پھر مروا سے صفا چوتھا پھر صفا سے مروا پانچواں اور مروا سے صفا چھٹا اور صفا سے مروا سات یعنی ہم صحیح کو صفا سے شروع کریں گے اور مروا پر بعض دوست کئی مرتبہ ان کو پتہ نہیں ہوتا وہ صفا سے واپس صفا آنے تک ایک چکر سمجھ لیتے ہیں اور کئی مرتبہ وہ ڈبل صحیح کرتے مشکل ہو جاتی ہے سبحان اللہ اور کئی لوگوں کو نہیں پتا ہوتا تو وہ دیکھے دیکھے عمل کر رہے ہوتے ہیں دیکھا دیکھی تو پھر ایسے ہی جیسے وہ بوڑھے میاں صفا کے قریب بیٹھے تھے اور پسینہ آ رہا تھا تھکے ہوئے تھے تو کسی نے ان سے پوچھا کہ بڑے میاں کیا ہوا کہتے پتر گھیو پیتے گھیو گھیو کہتے ہیں گھی کو کہ میں نے جوانی میں گھی پیا ہوا ہے تو اس نے کہا کہ اچھا بابا جی اللہ رحم کرے اب کہنے لگا کہ میں صبح سے جو ہے صحیح کرنے آیا تھا اور صفا اور مروہ کے درمیان لوگ چلتے رہے میں بھی چلتا رہا پھر زہر کی نماز پڑھی پھر لوگ چل رہے تھے تو میں بھی چلتا رہا پھر اثر کی نماز پڑھی اور لوگ ہیں کہ صحیح کو ختم ہی نہیں کر رہے وہ یہ سمجھے تھے کہ جیسے با جماعت نماز شروع ہوتی ہے اور ختم ہوتی ہے ایسے با جماعت صحیح شروع ہوئی اور با جماعت ختم ہوگی تو ایسے بھی نہیں کرنا کرنا کرنا چلتے ہی چلا جائے بندہ ہاں یہ ہے کہ جو مرد یا جو عورتیں پہلی دفعہ اس سفر پر آئے ہیں ان کو حرم شریف کے اندر داخل ہوتے ہی گیٹ کا نمبر کوئی جگہ کوئی نشانی رکھ لینی چاہیے کیونکہ پہلی دفعہ آئے ہیں نا تو آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں گروپ سے بھی آگے پیچھے ہو سکتے ہیں تو گروپ سے آگے پیچھے ہو گئے تو پھر مسئلہ بنے گا اور نئے آنے والے بندے کے لیے تو ایک مصیبت ہوتی ہے اس کے دو طریقے ایک تو نشانی متعین کر لیں کہ بھائی جب ہمارا عمرہ ختم ہوگا ہم نے یہاں اکٹھے تاکہ ہر بندہ اس جگہ پر آ جائے آگے پیچھے ہو بھی جائے گم بھی ہو جائے تو وہاں پہنچ جائے وہ گیٹوں کے نمبر بھی لگائے ہوئے ہیں بتاف میں انہوں نے رنگ بھی الگ الگ ہیں تو اتنی سمجھ تو ہوتی ہے کہ اس جگہ پر ہم نے آ کے اکٹھا ہو جائے اتنا کم از کم ضرور ہو اور دوسرا یہ کہ معلم کا جو کارڈ ہوتا ہے یہ انتہائی ضروری ہے یہ آپ ہر وقت رکھیں بل پر کوئی بندہ بے ہوش ہو جائے گچی کھا کے گر پڑے تو معلم کے کارڈ کی وجہ سے اس کا اپنی اصل جگہ پر پہنچنا یا لوگوں کے لیے پہنچا دینا یہ کارڈ ضرور ہونا چاہیے اپنی جیب میں رکھیں کہیں نہ کہیں ہو تاکہ کسی کو پتہ چل سکے کہ کہاں سے جو ہے نا یہ ٹھہرے ہوئے تھے کہاں آئے ہیں کوئی ریکارڈ تو یہ ضرور ساتھ ہونا چاہیے اور اگر نہ نشانی رکھی جائے نہ کارڈ رکھا جائے اور پھر بندہ آگے پیچھے ہو جائے تو بڑی مصیبت ہوتی بہت مشکل ہوتی ہے ہم نے دیکھا ہے کہ جب ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں نا تو پھر گھنٹوں ان کے بس اسی جستجو میں گزر جاتے ہیں تلاش کرو ڈھونڈو دیکھو پریشانی میں خام کا وقت ایک مرتبہ دم دم دم اب تو انہوں نے اوپر جگہ بنا دی پہلے نیچے جاتے تھے جہاں کنواں ہے مردوں کا الگ جگہ تھی عورتوں کی الگ جگہ تھی مگر قریب قریب تو وہاں آ کے بیوی ادھر چلی جاتی تھی مرد ادھر چلا جاتا تھا پھر ایک دوسرے کا انتظار کرتے تھے تو کئی دفعہ کوئی جلدی نکل آیا کوئی دیر سے نکلا تو آگے پیچھے ہو جاتے تو ایک مرتبہ ایک بڑے میاں کو دیکھا وہ وہاں بیچارے کھڑے تھے پریشان حال کہ بیوی گم ہو گئی اور ڈھونڈتے پھر رہے اب وہ کبھی دیکھیں کبھی دیکھیں تھوڑی دیر کے بعد ایک بڑھیا پر ان کی نظر پڑی تو وہ سمجھے کہ ہاں یہی میری ہے وہ قریب آئے الحمد للہ اللہ نے پھر الحمد للہ اللہ نے پھر ملا اور یہ سن کے بوڑھی کہنے لگی ہاں اللہ نے ملا اچھا اب یہ دونوں کہ نا اب چلنے لگے صحیح کے لیے تو جب بڑھیا نے اس مرد کی طرف دیکھا اس بوڑھے کو دیکھ کے کہتے ہیں تیری داڑھی کیسے گئی تیری داڑھی کٹھے گئی اصل میں تو اس کا خامن داڑھی والا تھا اور یہ بوڑھا بغیر داڑھی والا تھا تو بیوی پوچھتی ہے تیری داڑھی کٹھے گئی تو جب بیوی نے پوچھا نا تو اب ذرا بوڑھے نے بھی غور سے دیکھا کہتے تم ہی وہ نہیں ہے تو بھائی پہلے سے ہی ذرا نشانیاں رکھ لیں تاکہ یہ نہ کہنا پڑے تم ہی وہ نہیں ہے اچھا جب جب جب سے صحیح ختم ہوگی تو پھر ہم وہاں پر پھر اجتماعی دعا اکٹھے دعا کریں گے تاکہ سب اکٹھے بھی ہو جائیں اور ایک مرتبہ مزید دعا اس کے بعد پھر ہمیں متاف میں آنا ہے اور دو رقط نفل شکرانے کے پڑھنے تو مطاف میں آ کے دو شکرانے کے پڑھ کے اب اب اعمال مکمل ہو گئے سوائے ایک عمل کمل اور وہ ہوتا ہے سر کے بالوں کو کٹوانا سر کے بالوں کو کٹوانا اس سفر میں عبادت ہے بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جتنے بال ہوتے ہیں اس کے بقدر ہی گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اس کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ بالوں کو برابر کاٹا اس کو پتھر پتھر کہتے کہتے ہیں ہیں کاٹنے کو ایک یہ ہے کہ اس طرح سے ان کو صاف کروا دیا جائے اس کو حلق مگر قرآن مجید میں اللہ نے دونوں کا تذکرہ کیا اس میں محلقین رؤوسکم و مقصر حلق کرنے والوں کا تذکرہ اللہ نے پہلے فرمایا لہذا الگ کرنا زیادہ پسندیدہ عبادت ہے اللہ ہاں اگر چاہیں کہ ان کو کٹوانا ہے برابر کا کٹوانا کئی مرتبہ وہیں کھڑے ہوئے بچے تھوڑا سا ادھر کاٹ دیتے ہیں تھوڑا سا ادھر وہ ٹھیک نہیں ہے برابر کے سارے بال برابر کاٹے جاتے ہیں تو وہ قصر اور یا پھر الگ ہی کروا لیا جائے جہاں اتنی قربانیاں دے دی اللہ کے راستے میں آ کے گناہوں کو بخشانے کے لیے بالوں کو کاٹنے کی قربانی تو اتنی مشکل نہیں ہے پچھلی دفعہ حج پر ایک جنرل صاحب سے ملاقات ہمارے ہاں ملک سے تشریف لائے ہوئے تھے حج پر اب وہ بڑے پریشان کیا کہتے ہیں جی مجھے بال کٹوانے پڑے پوچھا بھائی اس سے کیا ہوگا کہنے لگے جی کہ میں تو بالکل ہی مولوی نظر آؤں گا گھر کی کھیتی ہے یہاں کٹواؤ گے تو چند دنوں کے بعد پھر آ جائیں گے یہ کون سا اتنا بڑا مسئلہ کہتے ہیں جی بس میرا نہیں چاہ رہا پھر میں نے انہیں بات سمجھائی میں نے کہا دیکھو بھائی کئی لوگ کلمہ پڑھتے تھے تو نبی علیہ السلام ان کو حکم فرماتے تھے کہ بال کاٹ اور ہمارے بزرگوں نے بھی یہی کہا ہے کہ اصل میں جیسے سر سے بالوں کا بوجھ دور ہو جاتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس بندے کے اوپر سے گناہوں کا بوجھ ہی دور کر تو میں نے کہا دیکھو بھائی زندگی میں انسان کی خطائیں تو ہوتی ہیں نا چھوٹی بڑی ہاں۔ میں نے کہا اگر اتنی سی شرط اللہ نے رکھ دی کہ تمہارے ان تمام گناہوں کو میں معاف کرنا چاہتا ہوں اس لیے تمہیں بلایا بلایا بلایا یہ کٹوا دو تم اپنے سر میں یہ بوجھ اتار دو میں اتار دوں میں نے کہا اتنا سستا سوتا ہے اب آپ بتاؤ ڈیل کرنے والی ہے یا نہیں کرنے والی تو خیر سمجھدار آدمی تو ہوتا ہے نا وہ سنتے ہی کہنے لگے کہنے لگے اگر میری معاف ہونے کا وعدہ ہے اللہ کی طرف سے یہ تو بہت آسان ہے پھر بعد میں حلق کروا کے آئے تو مجھے کہنے لگے کہ آپ نے میرے حج کو حج بنا دیا ورنہ پتہ نہیں میں بغیر کچھ عمل کا جواب لیے ہی واپس چلا گا میں نے کہا اصل میں اللہ تعالیٰ بندے کی آج بھی دیکھنا چاہتے ہیں نفس کو دباتا ہے یا نہیں چکاتا ہے یا نہیں اور اگر یہاں بھی میں رہے میرا بال میرا یہ وہ پھر وہ چکنے کی وہ کیفیت تو نہیں ہوتی جو ہمیں کرنی کرنی اس لیے نفس کی اس چاہت کو بھی چھوڑ کرنا یہاں اللہ کے حضور ایک دفعہ جھک جائیں تاکہ ہمارے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ کتنا بڑا وعدہ ہے فرمایا کہ حج مقبول ہو گیا راجا کا کن ولدت اس طرح گناہوں سے پاک واپس لوٹے گا جیسے اس دن پاک تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنم جنم جنم سبحان اللہ اتنا بڑا اجر مل جانا معمولی بات تو نہیں ہے تو تفصیلات انشاءاللہ آئندہ مجالس کے اندر بتا دی جائیں گی مختصر انداز سے جو باتیں تھیں وہ ساری کہہ گی پہلے رکھنے کو زیادہ فائدہ ہے اس کا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا رجر حلق کے زمرے میں تو وہی آئے گا باقی ہی ہاں گنجائش ہے یقیناً گنجائش وہ نوجوان پوچھ رہے ہیں کہ اگر میں عمرے پہ قصر کروا لوں اور حج کے موقع پہ حلق کروا لوں یقیناً اس کی بھی اجازت نہ کرے ہاں،, ہاں رک جائے رک جائے اگر رش زیادہ ہے اور کئی دفعہ طواف بالکل جام ہو جاتا ہے حج کے موقع میں نا تو اگر لوگوں کو تنگی ہو رہی ہے یا اپنے کو تنگی ہو رہی ہے پھر تو اس کی اجازت ہو جائے گی نہیں نہیں جو اجتباع ہے وہ پورے طواف میں رہے گا رمل تین چکر میں رہے گا جی باہر دکانیں بنی ہوئی ہیں جب عمرہ مکمل ہو گیا تو آپ کسی دکان پہ جائیں وہ آپ سے پانچ ریال یا قریب قریب کچھ لیں گے نہیں نہیں نہیں نہیں اپنے اپنے بس ہمارے لیے تو وہاں اکٹھے ہونا وہ ایک اجتماعی ہمارے ہے اور جب دعا عمرے کی مانگ لی وہ اجتماعی ہمارے پھر ہم نے دیکھا ہے بعض لوگوں کی کیفیت بنی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی ہم ایک گھنٹہ اور رہنا چاہتے ہیں رہیں کئی دفعہ میاں بیوی بھی سوچتے ہیں کہ ہم نے مردوں کی وجہ سے اکٹھی نہیں دعا مانگی ہم ذرا اکٹھی دعا مانگ لیں وہ الگ مانگنا چاہتے ہیں وہ رکتے ہیں سوال ہے مشورات کی طرف سے کہ اگر ہم نے اسلام کرنا ہے تو پاؤں کا رخ کدھر ہونا چاہیے تو شروع میں تو بھائی جب ہم جائیں گے تو ہم نے استقبال بھی کرنا ہے تو پاؤں کا رخ قبلے کی طرف ہوگا اور اسلام کرنا ہے تو بھی قبلے ہی کی طرف رخ ہوگا شروع میں لیکن جب ہم طواف کرنا شروع کر دیں گے تو پھر آ کر جب رکیں گے تو اب پاؤں کا رخ جو ہے قبلے کی طرف ہونا ضروری نہیں ہے اب تو پاؤں کو رکتے اسی طرف رہے اور ہاتھ سے اسلام کر لے تو آگے چل کر اور اس لیے انہوں نے نشان بھی وہاں سے اس دفعہ ہٹا دیا ہے کیونکہ نشان کی وجہ سے وہاں آ کے لوگ رک جاتے تھے اسٹاپ کر لیتے تھے اور پورے مجمع کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی تو سامنے سے مراد وہ جتنی جگہ ہے بس بس آپ یوں سمجھیں کہ